عیسیٰ نے رقبہ سے روایت کیا انہوں نے قیس بن مسلم سے انہوں نے طارق بن شہاب سے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ہمیں واز فرمایا اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے وہاں تک ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرمایا جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا صحیح بخاری حدیث ثمر تین ہزار ایک سو